الباب التاسع والخمسون ومئة باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة فيترك حتى يتيقن موته میت کے ذمے قرض کی ادائیگی میں اور اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنے کا بیان البتہ ہنگامی موت کی صورت میں توقف کرنا جائز ہے تاکہ موت کا یقین ہو جائے عن ابی رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی جان اس کے قرض کی وجہ سے لٹکی رہتی ہے جب تک کہ اسے ادا نہ کر دیا جائے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن حسین بن وحوح رضی اللہ عنہ أن طلحة بن البراء بن عازب رضي الله عنهما مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود قال الألباني اسناده ضعيف حضرت حسین بن وح وح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ طلحہ میں موت کے آثار پیدا ہو گئے ہیں جب یہ فوت ہو جائیں تو مجھے اس کی اطلاع دینا اور ان کو دفنانے میں جلدی کرنا اس لیے کہ کسی مسلمان کی لاش کو اس کے گھر والوں کے درمیان رو کے رکھنا مناسب نہیں ابو داود